سامعین اس وقت ہمارے اسٹوڈیوز میں استاد امید علی خان تشریف فرما ہیں آپ موسیقی کے مشہور گرانے حد خان سے متعلق ہیں اور پچھلے برس نے حکومت کی طرف سے تمغہ صدارتی تمغہ بھی ملا تھا آپ مشہور موسیقار ہیں اور آپ کی آپ کا ہمارے ہاں ہونا میں ایک بڑی ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے تو اس وقت ہم آپ کی ملاقات ان سے کروا رہے ہیں خان صاحب آپ سب سے پہلے یہ ارشاد فرمائیں کہ کچھ اپنی ابتدائی زندگی کے بارے میں اور یہ بھی کہ آپ نے کلاسیکی موسیقی کے بارے میں تعلیم جو ہے وہ کس عمر سے حاصل کرنی شروع کی ہاں جی عرض یہ ہے کہ ابتدائی استاد ہمارے دادا کے استاد حدو خان صاحب تھے جی ان سے تعلیم حاصل کی جی میرے دادا نے انہوں نے میرے والد کو بتایا اس کے بعد مجھے میرے والد نے گانا بتایا جی میں نے کسی اور استاد سے نہیں سیکھا جی کیونکہ میرا والد تھا بہت بڑا گویا تھا جی استاد پیارے خان مرحوم انہوں نے مجھے بڑی کوشش سے بڑی محنت سے گانا سکھایا سکھانے کے بعد جب میں کچھ گانے لگا تو انہوں نے مجھے سنا کہ یہ کسی گویے کے ساتھ گا سکتا ہے یا نہیں اس میں ایک دو گویوں سے شروعات میں مقابلہ ہو گیا اچھا جی پہلے گانے میں اور اس کے بعد بڑے والد صاحب میرے بہت خوش ہوئے خوش ہونے کے بعد مجھے شابش دیا اور مجھے یہ کہا کہ اس کو چھوڑنا نہیں اس کو ہر وقت کرتے رہنا کرتے رہیں اور اسے دھیان میں رکھیں کیونکہ یہ چیز ایسی ہے کہ اسے دو دن بھی چھوڑ دیا جائے تو آواز اپنے کنٹرول میں نہیں رہتا خان صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے کس عمر سے گانا شروع کیا ہاں جی آپ کی عمر اس وقت کتنی ہوگی جب آپ نے گانا شروع کیا ہاں جی میں قریباً قریباً کوئی نو دس برس کا تھا تو والد صاحب نے مجھے گانا شروع کروایا جی اور بیس برس کی عمر تک مجھے گانا بتاتے رہے بیس برس کی عمر میں میں نے جا کے کچھ دنیا میں گانا سنانا شروع کیا اور لوگوں سے داد حاصل کی اچھا خان صاحب یہ اشارت فرمائیں کہ اب کم و بیش نصف صدی گزر گئی ہے آپ کو گاتے ہوئے اور اس دوران میں آپ کا آپ نے بڑے بڑے نامی گرامی گوئیوں کا گانا بھی سنا ہوگا ان کی محفلیں بھی میں شریک ہوئے ہوں گے اور کئی ایک کے ساتھ آپ کو گانا گانے کا اتفاق بھی ہوا ہوگا ان میں سے کسی یادگار محفل کا ذکر کریں اور یہ بھی فرمائیں کہ آپ اپنی زندگی میں سب سے زیادہ کس فنکار سے متاثر ہوئے ہاں جی مجھے کافی عرصہ ہو گیا گاتے ہوئے جی اور بہت بہت گویوں سے مقابلے ہوئے جی پہلا میرا مقابلہ جب ہوا ہے تو وہ خان صاحب استاد غلام علی خان سے بڑے غلام علی خان پہلا مقابلہ میرا اس کے ساتھ ہوا تھا جی۔ اور اس میں منصف عبد الوحید خان بہرے وہ اچھا۔ منصف تھے جب انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ ایک تان میری ایسی آئی جس میں مجھے خان صاحب عبدالوحید خان نے یہ میری ٹھولی پکڑ لی کہ بس بیٹا اب اس کا جواب کوئی نہیں دے سکتا اب گانا ختم کر دو اس کے بعد استاد عاشق علی خان مرحوم جی وہ بہت بڑا گویا تھا بہت بڑے گویا تھے جی بالکل میں نے جب اسے سنا تو اس میں ایک عجیب کروٹ نظر آئی اور بہت مشکلات گاتا تھا اس کے ساتھ گاتا رہا میں جی۔ اور پھر سندھ کے لوگ تو یہ ایک تماشا دیکھتے تھے ہمارا دونوں کا کٹھے کا کوئی ایسا رئیس نہیں تھا جس نے ہمیں علیحدہ علیحدہ سنا ہو اچھا جی جب بھی سنا کٹھے بٹھا کے سنا یہ فرمائشیں ہوتی رہیں ایک جگہ پہ ایک رئیس تھے سید تھا جی۔ کپور محمد شاہ جی انہوں نے رات کو ہمیں بلایا مجھے بھی بلا لیا عاشق علی خان کو بھی بلا لیا جی۔ بلانے کے بعد کانڑے کی فرمائش شروع کی اچھا۔ کوئی بھی کانڑا کوئی کانڑا میں نے کانڑا گایا اس کے بعد عاشق علی خان کو بٹھا دیا انہوں ان کو بھی کہا کہ آپ بھی کوئی کانڑا سنائیے وہ کانڑا گاتے رہے اس کے بعد پھر مجھے فرمائش کی کانڑا سنائیے میں نے بھی سنایا پھر اس کے بعد آج کلی خان کو کہا کہ آپ کانڑا سنائیے یہ کانڑے گاتے گاتے گاتے گاتے چار بج گئے رات کے جی یعنی جو کچھ یاد مجھے تھا جو کچھ والد صاحب نے مجھے بتایا تھا جتنے کانڑے مجھے یاد تھے میں نے گائے جتنے آج کلی خان کو کانڑے یاد تھے انہوں نے بھی گائے رات کے چار بج گئے چار بجے کے بعد انہوں نے ٹھمری میں فرمائش شروع کر دی کہ ٹھمری گاؤ اگر میں ٹھمری گا کے ہٹوں تو اس کے بعد آج علی خان ٹھمری گائے وہ گا کے ہٹیں تو اس کے بعد میں ٹھمری گانے لگ جاؤں ایسے کرتے کرتے کرتے چھ بج گئے صبح صبح اس کے بعد عاشق علی خان نے مجھے کہا کہ یار اب تو انتری بھی پٹھی ہو گئی اب کوئی کھانے کا بندوبست کریں اب ہم نہیں گایا جائے گا جی۔ تو ہم نے پھر شاہ صاحب کو کہا کہ جی اب ہمارے طاقت نہیں کہ ہم کچھ کھائیں تو پھر دیکھا جائے گا پھر گاتے رہے کھانا کھانے کے بعد پھر ٹوڑیاں شروع ہو گئی جی اچھا صبح ہو گئی تھی وہ جی۔ جی۔ میں ٹوڑی گاؤں اس کے بعد آج کل ہی کھانا ٹوڑی گیا اس کے بعد میں ٹوڑی گاؤں اس کے بعد آج کل ہی کھانا کھاتے ایسے کرتے کرتے اتنی بڑی لمبی محفل کبھی نہیں ہوئی جتنی کہ وہ اتنے سمجھدار تھے شاہ صاحب جی اچھا خان صاحب آپ نے اس اتنے طویل عرصے میں شاگرد بھی تو بہت کیے ہوں گے اور ان میں سے اکثر نے نام بھی پیدا کیا ہوگا ان کا کوئی آپ ذکر کرنا پسند فرمائیں گے آپ نے شاگردوں کا شاگرد بھی آپ نے بہت سے کیے ہوں گے جی اور ان میں سے کسی کا آپ اگر ذکر کرنا مناسب پسند آپ اپنے شاگردوں میں سے ہاں جی ویسے شاگرد تو بہت ہیں جی لیکن لائب شاگرد گانے والے جی, جی۔ ایک شمشاد کا اوسر اچھا جی لاہور میں لاہور میں ہاں جی۔ وہ بہت بہت اچھا گائی جی ہر محفل کو خوش کیا اس نے جی ہاں بہت اس اچھا کے بعد سندھ میں تو وہ بڑے بڑے بزرگ آدمی بھی اس کو دیکھنے کے واسطے آتے تھے کہ شمشاد کا کون سی ہے اس کے بعد اور بھی شگرد شاگرد بھی ہوتے رہے ایس گل صاحب ہیں جی ہاں جی بہت بڑے رئیس ہیں وہ بھی میرے شاگرد ہیں وہ بہت اچھا گاتے ہیں اور ہے بہار علی ہے لڑکا وہ بھی میرا شاگرد ہے وہ گاتا ہے اس کے علاوہ ڈھاکہ میں دو لڑکی ہیں تین لڑکی ہیں شاگردے میں جی ایک ساکی جی ایک کا نام ساکی ہے دوسرے کا نام رونو ہے تیسرے کا نام نادرا بیگم ہے جی تینوں میں سے ساکی بہت اچھا گاتی ہے وہ ریڈیو میں بھی پروگرام کرتی تھی اس کے بعد میں تو گیا نہیں کہ وہ اب کیا حال ہے یا کیا نہیں گاتی ہے یا نہیں گاتی اور پاکستان میں بھی کافی شاگرد ہیں میرے یہ میرے پاس ہی بیٹھا ہوا فتح علی جی جی ویسے احمد علی یہ بھی بہت اچھا گاتے ہیں آپ نے سنا ہوگا اور دنیا سنتی ہے پروگرام کرتے ہیں جی، جی۔ بہت لائق شگرد ہیں میرے ویسے میرے عزیز بھی ہیں جی۔ اور شاگرد بھی ہیں اچھا خان صاحب یہ ایک مانی ہوئی بات ہے کہ ہر گویے کے کو کوئی نہ کوئی راگ اور کوئی نہ کوئی ٹھاٹ خاص طور پر پسند ہوتا ہے گا تو وہ سب راگ لیتے ہیں اور سب ٹھاٹھوں میں راگ جتنے ہیں وہ گاتے ہیں مگر کسی ایک ٹھاٹ یا کسی ایک راگ کو وہ بہت پسند کرتے ہیں ان میں سے کوئی ایسا راگ جو آپ کو بے حد پسند ہو وہ آپ اس پہ ذرا روشنی ڈالیں کہ وہ آپ کو کیوں پسند ہے اور اس سے علاوہ اگر ہو سکے تو اس کی کوئی بندش سنا دیں ہاں جی ہر فنکار کو کسی راگ کا شوق ہوتا ہے گانے کا جس پہ وہ ریاض کر کے تیار کر لے عموماً عرض یہ ہے کہ جتنے گویے گانے والے ہو چکے ہیں جی۔ یا اب ہیں ساری زندگی میں اٹھارہ یا انیس راگ گا سکتے ہیں ویسے یاد داشت کے واسطے پانچ سو راگ بھی یاد کر لیا جائے جی۔ تو وہ بھی کم ہے لیکن گائے گائے جو گا راگوں کو وہ یہی اٹھارہ انیس راگ جو ہیں کوئی دو چار دن کے ہیں کوئی دوپہر کے ہیں کوئی پیش شام کے ہیں کوئی رات کے ہیں ان پہ بارے بارے بار بار ریاض ان پر ہی ہوتا رہے گا اور کوئی راگ جو ہے وہ مشکلات کے وہ کبھی لیے تو لیے نہیں تو یہی راگ جو گائے جا رہے ہیں آج کل جی۔ اسی طرح سے کسی کو کسی راگ کا شوق ہے کسی کو کسی راگ کا شوق ہے کسی کو مجھے درباری سے بہت لگاؤ تھا جی اور میں درباری کو بہت شوق سے گایا کرتا تھا اور مجھے بہت پسند ہے راگ یہ درباری جی اور میں اب یہ سوچ رہا ہوں کہ مثلا یہ خیال ہے درباری کا جی آ ن سا را دن باب دے سی را رگا مارے سارے نگا مارے ساؤ نجر کرم فیرو ماؤ نجر کرم فیرو ماؤ گور تیرو برہ سا نجر کرم فیرو ماؤ نجر کرم فیرو ماؤ گور تیرو بر سا نجر کرم فرو دربار کے بون جن مل کے خوش رنگ کے سنگ داتا کے گن گاؤ گور ترو بر ساو جر کرم فیرو ماؤ کرم فہر جے ماشاء اللہ جی خان صاحب یہ کلاسیکی موسیقی ایک ہمارا سمجھیے کہ عظیم سرمایہ ہے اور ہماری ثقافت کا حصہ ہے اور اس کی نگہداشت ہم سب کا آپ کا فرض ہے تاکہ یہ پھلے پھولے تو آپ سے میں گزارش کروں گا کہ آپ ہمارے جو نوجوان اس وقت کلاسیکی موسیقی گانے والے ہیں ان کو کچھ مشورے کے طور پہ فرمائیں کہ ان کو کن چیزوں پہ عمل کرنا چاہیے تاکہ یہ صنف جو ہے یہ ترقی کرے اور رائج بھی رہے جی عرض یہ ہے جی کہ جو میرے بالکل عزیز ہیں قریبی جی یعنی یہ بھتیجا ہے میرا یہ بھائی ہے میرا فتح علی ہے اور یہ احمد علی ان کے سوا دوسرے لوگ جو ہیں تو انہیں کسی سے سیکھنا جی بہت یعنی غلطی کی بات ہے جی سیکھنا نہیں کسی سے اپنا ہی گھرانہ بنانا ہے چاہے وہ غلط گائیں چاہے صحیح گائیں صحیح تو جب تک سیکھا نہ جائے گا صحیح گائے گا کیسے اس میں تو سیکھنے کی ضرورت ہے سیکھنے کے علاوہ استاد کی نظر ہونی چاہیے اس پر استاد دیکھتا رہے کہ یہ کیسے گا رہا ہے بھئی ایسے نہیں ایسے کرو تو جو لوگ اس کے خلاف ہیں کہ ہم دوسرے سے کیوں سیکھیں جی۔ تو وہ کیا حاصل کر سکتے ہیں جی اور ہم کس کو کہہ سکتے ہیں کہ آؤ بھائی تم یہ تمہارے میں غلطی ہے یہ ٹھیک کر لو وہ تو ہمیں کہیں گے کہ تمہارے اپنے میں غلطی ہے ہمیں کیا ٹھیک کرنا چاہتے ہو آپ اس وجہ سے ہم خاموش ہیں اور سن کے ان کو شاباش دے چلے گئے واہ شاباش اچھے ہو اس کو یہ نہیں کہا جاتا کہ تم غلط گا رہے ہو اس کا وہ جواب فوراً دے دیں گے کہ آپ غلط گاتے ہیں ہم صحیح ہیں لیکن ان کو یہ پتہ نہیں کہ ہم نے سیکھا ہے جی۔ ہم نے اپنے والد سے اپنا والد سمجھتے ہوئے گانا نہیں سیکھا یہ سمجھا کہ استاد ہے میرا اور یہ میرا سر جو ہے تو میں آپ کو کسی وقت دکھاؤں گا کہ مار مار کے انہوں نے زخم اتنے اتنے کر دیے ہیں سر میں یہ نہیں دیکھتے کہ یہ مر جائے گا کوئی ایسی لگ جائے گی چوٹ دے پرواہی نہیں ایک دفعہ میں گانا سیکھ رہا تھا میاں کی ٹوڑی جی۔ تو اس کا گندھار جو ہے وہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا تو وہ وہ گڑگڑی ہوتی ہے جی، جی، اس میں ایک نئے ہوتی ہے لکڑی کی لمبی تو وہ نہ سمجھ میں آئے نا تو انہوں نے وہ نئے نکال کے مجھے یہ سینے میں ماری سیدھی تو میں ہوش ہو گیا بے ہوش ہونے کے بعد تمبورا جو تھا وہ میرے ہاتھ سے گر گیا وہ ٹوٹ گیا لیکن وہ ان کو کوئی پرواہ نہیں میری والدہ مجھے اٹھی بچانے کے واسطے کہ میں اسے بچاؤں والد صاحب نے مجھے چھوڑ دیا میری والدہ کو مارنا شروع کر دی کہ تم اس معاملے میں کیوں دخل دیتی ہو مرے یا زندہ ہو میں جانتا ہوں مجھے پتا ہے کہ میں اس کو بتا رہا ہوں ہم نے اس طرح سے سیکھا ہے ان سے تو اب ہم کیسے کسی کو کہہ دیں کہ ہم ہم سے سیکھو انہوں نے تو سیکھا ہی نہیں کسی سے اور اس وقت یہ زمانہ یہ جا رہا ہے اس ٹائم پہ تو وہ تھوڑا سا بھی گانے لگ جائے تو اس کا دماغ جو ہے وہ آسمان پر چلا جاتا ہے کہ ہم کسی کو سلام کریں یا نہ کریں یا بڑا یا چھوٹا یہ کیا ہے کوئی ادب یا لحاظ کچھ نہیں بالکل ہم اس لیے زمانے کو دیکھ رہے ہیں اور خاموش ہیں کہ اچھا بھائی خوش رہو جیسے گاؤ گا ویسے خان صاحب یہ تو اچھی بات نہیں آپ کو بتانا چاہیے ہاں جی ہاں مانے نہ مانے وہ مگر آپ کو بتانا چاہیے کہ بھائی یہ یہ غلط ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو کرنا چاہیے جی غلط ہم غلط کرنے کا موقع نہیں ہے نا یہ ٹائم نہیں ہے پچھلے زمانے میں بادشاہ نواب راجے وہ لوگ ہوتے تھے وہ گانے کو سیکھتے تھے اور پھر سنتے تھے نواب ٹاؤں جرنیل علی بش جی ان کو بتاتے تھے نہیں خان صاحب اب بھی انشاءاللہ اب تو حالات بدل گئے ہیں اب تو حکومت خاص طور پہ حکومت دلچسپی لے رہی ہے اور حکومت چاہتی ہے کہ یہ جو جتنے فنون لطیفہ ہیں ان میں جو کچھ بھی ہو سکتا ہے مدد کی جائے فنکاروں کی مدد کی جائے ہاں جی جو درخواست دی ہے میں نے اچھا جی وہ ابھی تک مجھے کوئی جواب نہیں ملا کس سلسلے میں درخواست دی آپ نے درخواست دی ہے کہ مجھے قریباً قریباً پینتیس چالیس برس ہو گئے ہیں ریڈیو کی خدمت کرتے ہوئے جی مجھے اس کا کوئی سلسلہ نہیں ملا اور ساری زندگی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جی ان کے واسطے بیوی ہے بچے ہیں بہن ہے لڑکیاں جوان ہیں ان کے واسطے میں میں کیا کروں مجھے میرے کو سنتا ہی نہیں نہیں نہیں نہیں وہ انشاءاللہ اگر آپ نے درخواست دی ہے نا جی تو وہ سنا جائے گا جی یہ کوئی بات نہیں ہے حکومت انشاءاللہ آپ کے لیے کچھ نہ کچھ کرے گی آپ نے بڑی خدمت کی ہے فن کی جی۔ اور ساری زندگی آپ نے اس کام میں گزاری ہے اور کلاسیکی موسیقی کو ترویج و ترقی کے لیے کام کیا ہے تو یہ تو کوئی وجہ نہیں ہے حکومت انشاءاللہ آپ کے لیے کچھ نہ کچھ کرے گی اگر آپ نے درخواست دی ہے تب بھی اور اگر نہیں دی ہے تب بھی حکومت تو کچھ نہ کچھ کر رہی ہے جی ہاں جی اب کرنی ہے اچھا کسی طرح سے کچھ بن جائے ہمارا جس سے میں اگر گا بھی سکتا تو ساری زندگی گاتا نہیں رہتا آدمی کا بھیا جی بالکل بوڑھا بھی ہو جاتا ہے جی ہاں جی۔ بوڑھا ہونے کے بعد حکومت کو چاہیے کہ آرٹسٹ کی پرورش کرنی جی ہاں جی اور اس سے کچھ حاصل ہو جائے ہمیں تاکہ ہم بچوں کو کچھ بچوں کی خدمت کر سکوں بالکل جی یہ آپ نے اچھا کیا درخواست دی اور میرا خیال ہے کہ موجودہ وقت موجودہ جو حکومت ہے اس نے تو اپنے ذمہ یہ کام لے رکھا ہے اور انشاءاللہ شاء آپ کے لیے کچھ نہ کچھ